آرام رہے ہیں جیسے شہد ہے اتنا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا کہ گمان ہو تو مر جائے گا آرام ہے تو سگریٹ کے متعلق تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کینسر اور دل کی بیماریاں لگاتی ہے ہمارے ہاں یہاں پر اتنا کہنا چاہیے ایک دو مرتبہ اگر کسی نے کش لگا لیا جس سے یہ موضوع بیماری کوئی پیدا نہیں ہو سکتی اتنے مقدار کو مباح کر سکتے لیکن پھر بھی فضول خرچی میں آ جائے گا ایسا بندہ جس کا سگریٹ کے بغیر گزارا نہ ہو نہ پیے تو پاؤڈر مر پڑے یا ہسپتال پہنچ جائے ہاں بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو قبض ہو جاتی ہے وہ پھر اس سے کھل جاتی ہے کیونکہ اس میں تری بہت ہوتی ہے سگریٹ میں جو ہی کاش لگاتا ہے جو سمجھو کہ ہے اتنا یہ کتا کام ہے نا نیسر کرتے ہوئے کوئی بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے بہانا لگا کر جی میرا پخانہ ہڑ ہے سرکار میں صرف پیمن کا بہانا اسی ایڈے بال نہیں سمجھ لگی کوئی مطلب صرف اس لیے نہ لانتی لوکاں نو ائی ہوندی چس اس لیے مزے نال بیٹھے ہائے ہائے ہائے کرو پخانہ کر دیاں تے کہیں اسی 5 منٹ وچ فارغ ہو جاندے 5 منٹ تے کاش لاندے ہو جان چلو سونی سونی خوشبو ہوندی رہے گی ایسے یعنی پرسکون ماحول میں زندگی بسر ہو جائے بندہ چوڑا نال بی روٹی کھا رہے بندے بڑی بھوک لگی ہو چوڑا نے روٹی نہیں کھا لیا کر سگریٹ پی رہا ہے کوئی پاس نہیں ہو ہوں وہی بو جڑا روٹی لگنا سی روٹی نہیں کھا لی لگا ہے سگریٹ نوشی کا آدھی ہے نہیں لبن نہیں پلے پیا جن آدمی نا ٹوڈ کی پیا ٹوڈ پیا تھلے سگریٹ کا پاوے پیروں پہ لکڑی کا

تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کے ساتھ کتنا پیار ہے کوئی بات سے بتاؤ اگر کوئی نسوار سے مولوی ادھر روکے وہ رہ سکتا ہے ادھر سے روکنے والا ادھر بڑی خوشی سے رہے گا سکول سے روکنے والا بڑی آزادی سے رہے گا ایسے نسوار روکنے والا جنگ پڑ جائے گا اس بات مت ہے جسوار سے پٹھان کون بیمار ہوتا بیمار جسوار کا پٹھان الٹا ہے گوڑا چٹا ہو ہاں، دماغ خراب نہ نہیں ہے بھائی نسوار کو اندر کھاتے ہیں رکھ کر ایسے تاش پھینکتے ایسے نا دماغ چل رہا ہے یہ چھپکڑی ہے نا چھپکڑی اس کو نسوار کا اتنا دانا چکھاؤ نا تو ہر بولتا ہے ہمیں بڑے مارتے رہے اتنے کو مارتے تھے ہم نے سوال کرتے بہرحال نسوار سے روکنا نسوار مباح جائز کاموں ہو گیا سگریٹ جو ہے سگریٹ تو آپ سے نسوار کھانے والا گورا چٹا ہوتا ہے لیکن سگریٹ پینے والا جو ہے ہاں، کیا کوٹ مبارک اس کے اتنے سفید ہوتے ہیں کہ پھول سے پتہ چل جاتا ہے سوار کی قسم ہے گٹکا کی Thank you. بہرحال پتر یہ زیر رکھ لو جتنی مضر اشیاء ہے بدن کے لیے وہ اسلام میں حرام ہے مچھلی ہے اے پاس آؤ گے مضر ہے حرام ہے اتنا ہے کہ جس چیز کا زیادہ ہو کم اس کا جائز جانے یار مچھلی کبھی کبھی کھا لی جیسے مدینہ شریف سے مچھلی آتی ہے کھا لیتے اتنی کھانے سے نقصان ہے بلکہ وہ ہے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا اگر کوئی مدینہ کی مچھلی شریف آئے تو چاہے میں برتن پڑھا لوں زیادہ کھا شیر مٹی کھا کے رضا پور کے ہو اتنا مقدار میں مدینے کی مچھلی کھانا بھی جاری ہوئی ہے چلو جی اگر یہ کہہ دو نا داری شریف باللہ صفائی کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ شیر شیر کا مانا صفائی ہوتا ہے بھائی کا کیا مانا ہوتا ہے تو بھائی لفظ دیکھو کلیر مانا شیو مانا یہ جو لیٹرینوں میں پاؤڈر یا دوسرا کیمیکل اس, کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شیو کا پتہ نہیں آج کل یہ تو بھائی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صفائی کے خلاف ہے اور میں صفائی کرتا ہوں غلطت سمجھتا ہے اس کو گندا سمجھتا ہے وہ تو تاخیر ہے سنت پاکی یہ کافر ہو جائے گا تو کہتے ہیں اشتہار سنت بولو سنت کو عظیم سمجھنا فرق ہے فرض ہے چاہے غیر موقع ہو اور سنت کو حقیر سمجھنا ذلیل سمجھنا کمینہ کام سمجھنا گندا کام سمجھنا وہ کافر ہے مرتد اسلام سے خارج ہے جس وقت سے قوم کے اندر فرنگی تعلیم و تہذیب آئی ہے اس وقت سے جلسات چلے اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کسی اور ملک کفار کے کسی اور ملک سے آئے تو مسلمان مسلمان آتا ہے واپس یورپ سے آئے تو کا ہو کر آتا ہے کیونکہ وہ اسلام کو اسلام کی باتوں کو کاموں کو حقیق سمجھنا شروع کر دیتا حقیق سمجھنے والا ہے اسلام نے تازہ مکان پسند کیا اور سازا اگر کوئی پکے مکانوں کو ترقی سمجھتا کافر ہو جائے سادہ اور کچے مکانوں کو پسند کیا اگر کوئی پکے مکانوں کو ترقی سمجھتا ہے ایک محض وقت کی ضرورت مجبوری سمجھ ایک ان کو ترقی سمجھنا کہ ہر حال میں یہی بہتر اور جو پیچھے کرتے سادے مکانوں والے تھے وہ لوگ وحشی تھے وہ پیچھے سے پسماندہ لوگ تھے وہ کافی یہی ترقی کا لفظ اور کیا سمجھتے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں یورپ سے آنے والا مسلمان نہیں رہتا جب وہ یہ ترقی ترقی کے لفظ بولتا ہے اس کا مطلب یہی ہے ترقی کا لفظ بولنے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے یعنی فرنگی تہذیب اور فرنگی ماحول یہ آج جو چل رہا ہے اس کو ترقی کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اللہ کے بندے اسلام کے مقابل جو کفار کا کام ہونا اس کی تاثیر کرنے والا ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحافی نے بنایا تھا آپ نے گروا دیا حضرت عمر کے دور میں پکا مکان بنایا گیا آپ نے فرمایا یار میں نہیں سمجھتا تھا کہ مسلمان فراؤن کی سنت ادا کرے گا کیونکہ فراؤن سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے پکی اینٹ تیار کیا یعنی دوسرے لفظوں میں سب سے پہلے بٹھا بنانے والا اور اپنا بٹھا بٹھانے والا سمجھ آ رہی سب سے پہلے کھول سب سے پہلے بٹھا اینٹوں کا سب سے پہلے بچہ بنانے والا اور اپنا بچہ اوق تین آمان وزیر سے کہا اوقد آگ جلا الگ تینے مٹی پر آگ جلا الگ پینے مٹی پر آگ جلا یہ قرآن پاک میں ہے تو اس کا وزیر نے مٹی پر آگ جلائی اینٹوں پر تو بار پکی وجہ سے کہتے ہیں جو ٹاور اس نے تیار کیا تھا اس کے ساتھ کا ٹاور شاید ہی کہیں بنا ہو اٹھائیس سال میں ٹاور اس نے تیار کیا تھا کتنا وہ لگتا بلندی تھی

چلو لاکھوں مزدور ہوں جتنے بھی کتنا بلند ہوگا کہ اس نے آسمان پر چڑھنے کے لیے بنایا تھا آسمان پر چڑھنے کے لیے جو ٹاور بنایا ہوگا کتنا بلند ہوگا بولتے نہیں چلو بند کرو یار سارا ایک ہی وقت ایک ہی سبق